غریبوں فقیروں کے لیے عظیم خوشخبری حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ارشاد فرمایا مجھے دس ذوالحجہ کے دن عید منانے کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اس امت کے لیے مقرر فرمایا ہے اس شخص نے عرض کیا کہ اگر میرے پاس ایک بکری کے سوا اور کچھ نہ ہو تو کیا میں اسی کی قربانی کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں لیکن تم اپنے بال کاٹو ناخن تراشو مونچھے کترو اور اپنے زیر ناف بال مونڈو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی تمہاری قربانی کے لیے کافی ہے فائدہ یقیناً جس شخص کی ملکیت میں صرف ایک دودھ والی بکری ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے کیونکہ قربانی کے وجوب کے لیے نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے اور علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ منیحا اس بکری کو کہتے ہیں جو کسی اور نے اسے آریتن دودھ پینے کے لیے دی ہو تو یقینی باغ بات ہے کہ وہ بکری اس کی ملک ہی نہیں ہے اور دوسرے کی مملوکہ چیز کی قربانی کرنا درست نہیں ہے بہرحال کچھ بھی ہو وہ صاحب قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تھے تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قربانی کا عجل حاصل کرنے کا آسان طریقہ بتا دیا اور اس غریب و نادار شخص کو بھی عید کی خوشیوں اور رحمتوں میں پوری طرح شریک کر لیا اس حدیث شریف میں فقراء کے لیے بڑی خوشخبری ہے